Mm. کفی نظر یاتی نظیروں تو مت لی تو نہ شد پہ جانا یا تین نزیرو کتی نزیرو کت لے تو شد پیدا جانا دے دے تو شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شگے دو سرا جانا ہے کو شگے دو سرا جانا کم یادین ندیرو کبھی نظر یادین ندیرو کبھی نظر ال بہرو الاول موجود البہرو الاول موجود الہرو الاملوجوتا میں وہ بگڑی ہے بابا میں وہ بگڑی ہے بابا میں وہ بگڑی ہے گوا تو موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا میں وہ بگڑی تاجدار میں وہ بگڑی ہے گا ہوری نیا پار لگا جانا ہوری نیا پار لگا جانا نم جاتی ندیروں کبھی نظر نم جاتی ندیروں کبھی نظر اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت کا نعت کلام ماہ رضا میں اور وہ کلام جو چار زبانوں میں آپ نے لکھا اس کی شہادت حاصل ہو رہی ہے ابھی جو من پڑا کس طوفا ہو شروع سمندر تو پر ہے اور میں اکیلا اس میں گھرا ہوں یا رسول اللہ میری مدد کیجیے مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا یعنی میں گناہوں کی وہ طوفان برپا ہو چکا ہے جو میرے ہوش اڑا دے گا یہ آپ کی انکساری ہے اور ہمارے لیے حقیقت ہے کہ ہم رات دن گنا کر کے اپنے رب کی نافرمانیاں کر کے اسے ناراض کر رہے ہیں سرکار علیہ سلاد والسلام ہمارے امال سے بھی باخبر ہے اور بارگاہ رسالت میں ہمارے امال پیش کیے جاتے ہیں ہم بارگاہ رسالت میں ملت جی ہیں البہر والا یا رسول اللہ ایسا طوفان برپا ہے گنا ہوگا جو میرے ہوش اڑا دے گا میں سمندر کے بیچ میں ہوں اور طوفان کی موجیں میرے ہوش اڑانے کے دربے آقا میری مدد کیجیے البحر الا البحر الاول موجو دعوا البحر الاول موجو دعوا من پے کا سو صوفہ روبا من پے کا سو توفع گوش روبا منجار میں بوبی گیڑھی گے گا دار میں وہ بگڑی گئے گا ابرے کرم سوئے پاکے ابرے کرم بر سن ریم جم جے دوا دو گد ادھر بھی بھی گرا جانا دو ادھر گرا جانا انفی ادشوں و سخا گتم میں پیاسا ہوں یا رسول اللہ آپ کی سخاوت کامل اور اکمل ہے اور میں آپ کے ہجر و فراغ میں مر رہا ہوں آپ کی سخاوت میں کوئی شک نہیں اپنے کرم کی ہمیشہ برسنے والی بارش سے اپنی رحمت کی برسات سے میرے دامن میں بھی دو قطرے عطا کر دیجیے کا اب رے ہے سوئے اب رے بر سارے ری جھبری میں سارے ری جھولری میں تجھ سے پاتے گے سب پانے والے چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت ہم پتوں پر بھی برسا دے برسانے والے انا فی انتشی و سکا کا ختم ابرے کرم بر سہارے رے مجھے بج چر سارے ری مجھے مجھ دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر بھی گرا جانا رو کبھی نظر یا ندر ندر تیلا لو پاتے بارسی عرض بکنی چوپاتے بارسی عرض بکنی تو جل جل جگ میں رچ سوری جوت کی جل جل جگ میں رچ میری شب میں نہ دل ہو نہ جانا میری شب شخصو نہ دل ہو نہ جانا زیرو کبھی نظر کسرتے تشنا لب پورا جی را لر جے جھرک گھر پورا جی را لر جے درک رک تے پاسے ابھی نہ سونا جانا تیبا سے ابھی نہ سونا جانا یا کافی لتی زی ادی اجلک اے میرے قافلے والوں امام اہل سنت اعلی حضرت جب مدینہ طیبہ حاضر ہوئے ہوں گے اور جب رخصت کا وقت آیا ہوگا تو آپ اپنے کافلے والوں سے گویا فرما رہے ہیں اے کافلے والوں اپنے قیام کی مدت کو بڑھاؤ بر حسرت تشنا لبک حسرت کے مارے پیاسے لبوں پر رحم کرو مورا جی ارا لرجے درک درک میرا دل گھبرا رہا ہے تیبا سے ابھی نہ سنا جانا ابھی طیبہ سے رخصت کی بات نہ کرو رخصت کا پیغام نہ دو اے اے قافلے والوں میرے ساتھیوں خدا کے لیے مدینے کے قیام کی مدت کو بڑھاؤ تم کیوں مدینے سے جانے کی بات کر رہے ہو میرا دل تو گھبرا رہا ہے اور دھڑک رہا ہے جان نگلی جا رہی ہے اور واقعی اعلی حضرت ہی کا عشق تھا جبھی تو آپ نے اپنے رخصت پر مدینے طیبہ سے جو کلام لکھا

اثر لب او را جیرا لر جر گھر او را جیرا لے درک گر تہ پاس ابھی نہ سونا جانا تیبا پاس ابھی نہ سونا جانا یا نظیروں کبھی نظر نظیروں کا پی نظر الرو کو پتا دیا مورا تن من سب سوک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا یہ جان بھی پیارے جلا جانا مورا تن من سب سوک دیا مورا تن من سب سوک دیا یہ جان بھی پیارے ج راجا جاتی نظر روح فدا کا فضد ہر کا میری آپ پر قربان ذرا عشق کی آگ اور زیادہ کیجیے یک شولہ دیگر برزن عشق کا اپنے عشق کی ایک چنگاری میرے دل پر رکھ دیجیے یا رسول اللہ تن من دھن سب پھونک دیا یا رسول اللہ میں نے اپنا تن من دھن آپ پر قربان کیا یہ جان بھی آپ کے عشق میں قربان ہو جائے یہ آلہ حضرت کا عشق کمال ہے مورا تن من دھن سب پھونک دیا مورا تن من دھن سب پھونک دیا مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا یہ جان بھی جا جانا یا تین نظیروں کبھی نظر یا تین نظیروں کبھی نظر تاک نتی تا چار ناچاری سراغ پڑا جانا ناچاری سراغ پڑا جانا دم یاتی نظیروں کفی نظر دم یاتی ن کفی نظر مثلے تو ناشد پیدا جانا